استغفار پر مشتمل شفا کا عمل حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کسی کو بیماری ہو جائے یا اس کے کسی بھائی کو بیماری ہو جائے تو وہ یہ دعا پڑھے ربنا اللہ الذي في السماء تقدس اسمک امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك فاجعل رحمتك في الارض اغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطيبين انزل رحمه من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه تو وہ ٹھیک ہو جائے گا دعا کا ترجمہ ہمارا رب اللہ ہے جو بلندی میں ہے یا اللہ آپ کا نام مقدس ہے آسمان و زمین میں آپ کا حکم چلتا ہے آپ کی رحمت جس طرح آسمان میں ہے زمین پر بھی اپنی رحمت فرما دیجئے آپ ہمارے گناہوں اور ہماری خطاؤں کو بخش دیجئے آپ پاک لوگوں کے رب ہیں آپ اس بیماری پر اپنی رحمت اور شفا نازل فرمائیے تاکہ یہ دور ہو جائے عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اشتكى منكم شيئا او اشتكاه اخله فليقل ربنا الله اللہ في السماء الى اخره فيبرا